بہنوں اللہ جل شانہ نے ہر ایک مرد اور عورت کو ایک چھوٹی سی زندگی لے کر اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس زندگی کے چھوٹا ہونے کو ہم میں کا ہر ایک انسان اچھی طرح جانتا ہے اس لیے کہ روزانہ کسی نہ کسی کے مرنے کی ہم خبر سنتے ہیں کسی کے جنازے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کسی کو نہلاتے ہیں کفن پہناتے ہیں کسی کو کندھا دیتے ہیں کسی کو مٹی ڈالتے ہیں اس بات کو بتلا رہا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے اور موت کے بعد میں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہر ایک انسان کے سامنے آنے والی ہے چاہے اس کو مانے یا نہ مانے اور چاہے اس کی تیاری کرے نہ کرے ہر ایک انسان کے سامنے وہ آخرت کی لامحدود زندگی آنے والی ہے جس زندگی کے بارے میں اللہ والی و فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ایک ہزار سال میں ایک دانہ کھائے تو ہو سکتا ہے کہ خرب ہا خرب سال میں جا کر یہ دانے ختم ہو جائے لیکن انسان کی زندگی جو موت کے بعد شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی ایسی زندگی ہر ایک انسان کے سامنے آنے والی ہے اب یہ دنیا کی ساٹھ ستر سالہ زندگی بھی ہماری اچھی بن جائے جس میں دلوں میں اطمینان ہو آپس میں چین محبتیں ہوں دعاؤں میں قبولیت ہو مقدر کی روزی تھوڑی زیادہ حلال اور برکت والی بنا کر کے ملے اور موت سے لے کر کے آخرت کی ہر گھاٹی میں انسان عافیت کے ساتھ پار ہو جائے موت آسان ہو جائے قبر جنت کا باغ بن جائے قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سائے میں جگہ مل جائے اور پلسرات پر سے انسان بجلی کی طرح پار ہو کر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو جائے اس کے لیے اللہ جل شاہ نے اپنے پاس سے دین اسلام اتارا ہے اور اللہ جل شاہ نے قرآن میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام فرمایا زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ جو اللہ کے یہاں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہی ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فرمایا فرما اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر کوئی آئے گا تو وہ مقبول نہیں ہوگا اور اس کی آخرت ہمیشہ ہمیش کے لیے اجڑ جائے گی جو اسلام کے علاوہ اور راستے پر آ کر چل کر کے آئے گا اللہ جل شانہ کا ہمارے پر احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر اللہ نے اسلام کی نعمت ہمیں عطا فرما دیا اب جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس میں اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے یا یادین دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو شیطان عدو مبین اللہ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والے مردوں اور اے ایمان والی عورتوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اس لئے کہ شیطان تمہارا کلاوا دشمن ہے اس لیے اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ پوری دینداری کو اپنی زندگی میں لانے کی محنت کے ساتھ جینا اور محنت کے ساتھ مرنا اسی لیے فرمایا واب رب کا حتہ یا عطیقل یقین فرما اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہو کب تک فرمائے موت تک فرمایا اللہ تموتن اللہ و انت اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر کے مریو یعنی فرما بردار ہو کر کے مریو تو فرما بردار ہو کر کے کون مرے گا فرما جو فرما بردار بن کر جیے گا وہی فرما بردار بن کر کے مرے گا جیسی زندگی ہوگی ایسی ہی موت ہوگی اور جیسی موت ہوگی ایسی قیامت کے دن حشر ہو میں اٹھنا ہوگا اس لیے ہم سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں پوری پوری دینداری کے ساتھ جیے اور اس پر مرے اب پورا دین کیا ہے فرمایا پورے دین کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو لائن کے احکامات دیے ہیں ایک لائن کا حکم یہ دیا ہے کہ یہ کرنا ہے دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ اس سے بچنا ہے کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ایسے ہی بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں ان چیزوں سے بچنا رشوت سے بچنا چوری سے بچنا جور سے بچنا بے پردگی سے بچنا غرض یہ کہ بچنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں جتنے کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں ان سارے حکموں پر عمل کرتے ہوئے جینا اور جتنے بچنے کی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے جینا یہ پورا دین ہے کرنے کے کام کچھ کیے کچھ کام چھوڑ دیے بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے کچھ چیز سے نہیں بچے تو یہ ادھورا دین ہے اور ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہما سابق میں مصیبت عن کثیر فرمایا جو مصیبت تمہارے پر آ رہی ہے تمہارے ہاتھوں کی غلط کمائی کی وجہ سے آ رہی ہے اور غلط کاموں کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے اور بہت ساری غلطیات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ سے مطالبہ پوری پورے دین داری کے ساتھ جینے اور مرنے کا ہے اب پورے دین کی سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے کہ سب سے پہلے ہر مرد اور عورت اپنے دل کا یقین یہ بنائے کہ میری زندگی کے بننے اور اجڑنے کا تعلق ملک و مال سے نہیں ہے ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے بلکہ صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اللہ ہی زندگیوں کو بنانے والے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کے اجاڑنے والے ہیں آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے وہ اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے اس لیے بنانا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اجاڑنا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اس لیے سب سے پہلے یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ یہ یقین بنے کہ اللہ کے یہاں زندگی کے بنانے کا اور اجاڑنے کا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 میں ہے تو محل میں بنا دیں گے مالداری میں ہے تو مالداری میں بنا دیں گے اور غربت میں ہے تو غربت میں بنا دیں گے راحت میں ہے تو راحت میں بنا دیں گے اور تکلیف میں ہے تو تکلیف میں بنا دیں گے ہر حال میں اللہ ان کی زندگی کو بنا دیں گے جو محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایک مرد اور عورت کا کلمہ ٹھیک ہو جائے اور کلمے کے ٹھیک ہونے کے معنی یہ ہے المان ما وقر فی القلب و صدقہ العمل فرما ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو اس لیے کہ ایمان کی جگہ انسان کا دل ہے اور موت کے وقت میں انسان کی زبان سے وہ بات نکلے گی جو اس کے دل میں ہے زبان کی رٹی رٹائی بات نہیں نکلے گی بلکہ دل کے اندر میں جو بات ہوگی وہ نکلے گی دل میں اللہ ہے تو موت کے وقت میں اللہ نکلے گا اور دل میں دنیا ہے تو موت کے وقت میں دنیا بکتے بکتے انسان جائے گا اللہ میری آپ کی اور پوری امت کی اسے حفاظت فرمائے اس لیے سب سے پہلے فرما ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو وہ العمل اور چوبیس گھنٹے کی زندگی آدمی کے ایماندار ہونے کی گواہی دے اس لیے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کے دو ہاتھ ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو دو آنکھیں ہیں دو پیر ہیں دو کان ہیں ایک زبان ہے سب ایک ہی جیسے مرد اور عورتوں کو اللہ نے بنایا ہے تو انسان کے ایمان کا پتہ کیسے چلے گا فرمایا چوبیس گھنٹے کی جو اس کی حرکت اور سکون ہے وہ بتائے گی کہ یہ ایمان والا مرد ہے یہ ایمان والی عورت ہے اس لیے کہ ایک زندگی ہے اس کا نام اسلام ہے فرما اسلام جو ہے وہ اعمال کے مجموعے کا نام ہے اور وہ زندگی کی وجہ سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایمان والا مرد ہے اور ایمان والی عورت ہے اس لیے سب سے پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اب ایمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف سے سب سے پہلا جو حکم آتا ہے وہ عبادت کا آتا ہے اور عبادت میں جانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے جانی عبادت میں نماز ہے اور روزہ ہے مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے اور جانی مالی دونوں چیزیں حج میں جمع ہو جاتی ہے اس میں جان بھی لگتی ہے اور اس میں مال بھی لگتا ہے اس لیے اپنی عبادت کی لائن کو ایسی اچھی بنانا جو ہماری چوبیس گھنٹے کی زندگی کو سوار دے اسی لیے فرمایا نماز کے بارے میں کہ نماز کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی رہتی ہے نماز اس بات کو سکھلانے کے لیے ہے کہ جس طرح نماز میں آدمی پوری طریقے سے سارے اعضا کو اللہ کے حکم کا اور نبی کے طریقے کا پابند بنا کر کے پڑھتا ہے اس طرح نماز کے باہر کی زندگی بھی اللہ کے حکموں کی اور نبی کے طریقے کی پابندی کے ساتھ گزرنی چاہیے یہ سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر مرد عورت کو اپنے دربار میں پانچ مرتبہ روزانہ بلاتے ہیں اسی لیے فرمایا نماز ایسی اچھی بنانا کہ جو ہماری زندگیوں سے بے حیائی اور برائی کے سارے کاموں کو نکال دے فرمائے روزہ ایسا اچھا رکھے کہ ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے کہ روزے میں جس طرح حلال چیزیں سے اللہ سے کہنے سے بچے ہیں اس طرح پوری زندگی حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اس کے لیے اللہ نے روزے عطا فرمائی ہے اور جس انسان کی زندگی میں تقوی پیدا ہو جائے گا حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا وہ انسان دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار اللہ کی نگاہ میں شمار ہوگا اسی لیے فرمایا تقلم حارم تکن عابد فرمایا حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو اس لیے کہ چوبیس گھنٹے نماز نہیں پڑھ سکتے تسمی تلاوت نہیں کر سکتے ہاں حرام سے بچ کر چوبیس گھنٹہ عبادت گزار رہ سکتے ہیں اس لیے فرمایا کہ روزے کے ذریعے سے تقوی پیدا ہو اور جب حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو اگر زندگی میں کوئی الجھن اور پریشانی آ گئی ہے تو الجھن اور پریشانی اللہ تقوی کی برکت سے دور کر دیں گے دنیا میں بہت سارے کاموں سے انسان کو سابقہ پڑتا ہے اللہ ان سارے کاموں کو تقوی کی برکت سے آسان کر دیں گے انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے چوک ہو جاتی ہے تو تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف فرما دیں گے اور جو نیکی آدمی سے ہو جائے گی اللہ تقوی کی برکت سے اس نیکی میں وزن پیدا کر دیں گے قیامت کے دن نیکیوں کو گنا نہیں جائے گا بلکہ نیکیوں کا وزن کیا جائے گا اور نیکی میں وزن جو پیدا ہوگا وہ تقوی کی برکت سے پیدا ہوگا اسی لیے آپ اندازہ لگائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آدمی ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام ان کی خلافت کے زمانے میں دنیا میں ہوئے ہیں ان سے اور ان کے اولاد سے بھی وہ یوں فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر سے کہ اگر آپ ایک دن کی نیکی مجھے دے دے کہ آپ کے وصال پر آپ نے امت کو سنبھالا ہے اور انتشار سے بچایا ہے اور آپ ایک رات کی نیکی مجھے دے دے ہجرت کی رات کی تو میں اپنے اور اپنے خاندان کی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں تو اس نیکی میں وزن کیسے پیدا ہوا حضرت ابو بکر کے تقوی کی وجہ سے پیدا ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صدیق اکبر کو اتقا کہا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اس لیے نیکی میں وزن پیدا ہوگا وہ تقوی کی برکت سے پیدا ہوگا اس لیے روزے ایسے اچھے رکھے جائے اسی کے ساتھ ایک ایک پائی کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے کہ جس کے ذریعے سے اندر کا بخل ختم ہو جاوے اس لیے کہ بخل جہنم کا درخت ہے اور سخاوت جنت کا درخت ہے اس لیے بخل کے ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم ہے اور ایسے حج ایسا اچھا کیا جائے کہ جو ہماری پوری زندگی اللہ کی اور نبی کی اطاعت پر کھڑی کر دے ہوئے اس لیے کہ اطاعت سکھانے کے لیے اللہ نے حج فرض فرمایا ہے کہ جس میں کامل اطاعت آدمی کی زندگی میں آئے اسی لیے آپ دیکھو کہ فیض مغرب کی نماز آپ عرفے کے دن کہاں پڑھیں گے کا عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں جا کر پڑھیں گے کا کیوں پڑھیں گے کہ اللہ کا حکم ہے اس کے لیے پڑھیں گے حالانکہ نماز بے وقت پڑھنے کا بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہمارا حکم ہے تو آپ کو مغرب کی نماز مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے وہی نیکی کی ہے اتحاد سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج بھر پتھر کو کنکری کیوں ماننی ہے شیطان کے نشان کو اس لیے ماننی ہے کہ ہمارا حکم ہے اس لیے ماننی ہے حالانکہ اگر عقل سے سوچے تو پتھر پر مارنے کنکڑی مارنے کا کیا مطلب ہے کوئی مطلب نظر نہیں آتا لیکن حکم ہے اللہ کا تو اس پر کریں گے اور فرمایا جب حکم تم پورا کرو گے تو ایک ایک نیکی پر مہلک گنا اللہ معاف فرمائیں گے زندگی میں جو بڑے بڑے گناہ ہلاک کر دینے والے ہیں اللہ ایک ایک کنکری پر ایک ایک اتنا بڑا مہلک گناہ جو ہے معاف فرمائیں گے تو اتحاد سکھانے کے لیے اللہ نے حج عطا فرمایا اس لیے اپنی عبادت کے لائن کو اچھے سے اچھی بنانا کہ جو اس کی غرض و غایت ہے وہ زندگی کے اندر میں اس عبادت سے حاصل ہو جاوے صرف پڑھنا نہیں ہے صرف رکھنا نہیں ہے بلکہ اس غرض کو حاصل کرنا ہے جس مقصد کے خاطر یہ عبادت دی گئی ہے اسی کے ساتھ اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقوق کے ادا کرنے کی جگہ بنائی ہے اور دنیا میں جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں ماں باپ ہے بچے ہیں یہ تعلق ہوا میاں ہے بیوی ہے یہ تعلق ہوا پڑوسی پڑوسی ہے یہ تعلق ہوا پڑوسی پن کا ایسے ایک سیٹ ہے ایک نوکر ہے ایک حاکم ہے اور ایک ریت ہے ایک سفر میں دو آدمی ساتھ میں سفر کر رہے تو یہ اندر کا تعلق ہوا سفر کا تو جتنے تعلقات ہے اتنے حقوق ہے تو ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے فرمایا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی پہاڑوں سے جتنی بڑی بڑی نیکیاں لیکن دنیا میں حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی کسی کو گالی دیا کسی کو برا بلا کہا کسی کا دو پیسہ لے لیا کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کر دیا تو ہر حق والا اپنا حق لینے کے لیے آئے گا اور حق نیکی کے بدلے میں حق کے بدلے میں نیکیاں لی جائے گی اور نیکیاں ختم ہو جائے گی تو اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے اور دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے مجھے تھوڑا پانی کی ضرورت ہے بیٹا واپس اس لیے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جئیں گے تو گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا محلہ جنت کا نمونہ بن جائے گا شہر اور ملک اور عالم جنت کا نمونہ بن جائے گا حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے آپ اندازہ لگائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حقوق کی ادائیگی ہو گئی ہے تو ایسا معاشرہ پوری دنیا میں بنا ہے کہ ایک لڑکی سنا یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے نہ اس کے اپنی زیورات کے لٹنے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لٹنے کا کوئی خوف ہے پوری دنیا میں امن و امان ہے ہر انسان کی جان مال آبرو محفوظ ہے ایک آدمی عراق سے چل کر مکہ مدینہ آتا ہے اس سے پوچھا گیا کہ تم نے لوگوں کو کیسا پایا فرمایا کا ان ابن و امن واحد جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو ایسا سارے لوگ مجھے دنیا میں ملے اور مجھے کسی جگہ کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے ایک گھر سے نکلا ہوں دوسرے گھر میں داخل ہوا دوسرے گھر سے نکل کر تیسرے گھر میں داخل ہوا کسی جگہ کوئی اجنبیت اور کوئی اوپراہٹ محسوس نہیں ہوئی بلکہ ایک ہی جیسے لوگ ملے محبت والے دوستی والے اکرام کرنے والے اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے گھروں میں داخل ہوا ہوں ایسی معاشرت ایسا امن و امان دنیا میں جو قائم ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت کی وجہ سے ہوا اس لیے ہر ایک کے حقوق کو پہچان کر ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ دنیا میں جینا یہ دنیا میں عزت کے ساتھ جینے کا راستہ ہے اور ہماری معاشرت کی بنیاد عدل پر ہے انصاف پر کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی اور بہن کے لیے پسند کریں جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ اپنے بھائی اور بہن کے لیے ناپسند کریں اس سے آگے احسان کا درجہ ہے کہ انصاف سے آگے احسان کریں گے ہر ایک کے ساتھ جو اس کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دیں گے اس کے آگے اشار کا حکم ہے کہ کبھی موقع زندگی میں آ جائے اپنی ضرورت کو توڑ کر کسی کی ضرورت کو پورا کرنا تو پڑوسی کی ضرورت کو خود بھوکے رہ کر پوری کریں گے پڑوسی کی ضرورت کو اپنی بچوں کی شادیوں کو سادہ کر کے بچوں کی پڑوسی کے پڑوسی کے بچوں کی شادیوں میں خرچ کر کے ان کی شادی کروا دیں گے غرض یہ کہ اپنی ضرورت میں ضرورت کو اٹکا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا اس کا نام اثار ہے اور ہماری معاشرت کی بنیاد انصاف پر ہے احسان پر ہے اور اثار پر ہے اور حیا پر ہے اور شادگی پر ہے حیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے ایسائی سادگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے اور بے حیائی اور فضول خرچی یہ غلط لوگوں کی معاشرت کی بنیاد ہے دنیا میں جتنا فساد ہے اس کی بنیاد بے حیائی ہے اور فضول خرچی ہے دنیا میں خیر آنے کا راستہ سادگی ہے اور حیا ہے اگر یہ دو چیزیں امت پہ زندہ ہو جائے تو پوری دنیا میں خیر جو ہے وہ عام ہو جائے اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے خواہشات کے پوری کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور ہر انسان میں اللہ نے خواہش بھی رکھی ہے اور ضرورت بھی رکھی ہے ضرورت محدود ہے اور خواہش لا محدود ہے اور ضرورت کے پورا کرنے کا وعدہ اللہ نے دنیا میں کیا ہے اور خواہشات کے پوری کرنے کا وعدہ اللہ نے جنت میں کیا ہے اسی لیے فرمایا ولکم فی ہا مات صحیح انفسکم ولکم فی ہا مات داؤن تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے تمہاری چاہت بھی پوری ہو جائے گی تمہاری مانگ بھی پوری ہو جائے گی دنیا میں کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہو سکتی اس لیے کہ دنیا خواہشات کے پوری کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے خواہشات لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے تو محدود چیز میں ایک بوتل ہے ایک لیٹر کا تو اس میں ڈیڑھ لیٹر پانی نہیں آ سکتا تو دنیا محدود ہے اور خواہشات لامحدود ہے تو یہاں کسی کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی تو اللہ نے خواہشات کو کیوں پیدا کیا ہے فرمایا حکم کے مقابلے میں توڑنے کے لیے اللہ نے خواہش کو پیدا کیا ہے کس کے لیے پیدا کیا کہ حکم کے مقابلے میں خواہش کو توڑو آپ راستہ چل رہے ہیں اور کوئی حرام چیز آئی آپ کا خوب جی دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی کرو اور اپنی خواہش کو توڑو تو کیا ملے گا فرما ایمان میں حلاوت ملے گی جو آدمی اس کو محسوس کرے گا جب پیٹرول جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے ایسا ہی خواہش جب ٹوٹتی ہے تو حلاوت ملتی ہے ایمان کی اور ایمان کا نور ملتا ہے اور ہدایت کا نور ملتا ہے آدمی رات کو سو رہا ہے صبح کے وقت میں سونے کا خوب جی چاہ رہا ہے اور اذان ہو گئی اب آدمی اپنا لحاف پھینک کر کے مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے خواہش کو توڑا حکم کے پورا کرنے کے لیے تو ایسے ہی جتنے احکامات ہیں اس کے مقابلے میں خواہش ہے تو حکم کو پورا کرنے کے لیے خواہش کو پورا کرنا یہ اس کے لیے خواہش کو توڑنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے توڑنے کے لیے دیا ہے پورا کرنے کے لیے نہیں دیا اور خواہش کے پورا کرنے کے لیے اللہ نے جگہ جنت بنائی ہے وہاں تمہاری میری خواہش پوری ہوگی اس لیے اپنی ہر انسان کی پانچ ضرورتیں ہیں کھانا ہے کپڑا ہے مکان ہے سواری اور شادی ہے ہر مرد کی ہر عورت کی یہ پانچ ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا سنت طریقے پر پورا کرنا حرام سے بچنا اور اسراف سے بچنا یہ حکم ہے کہ حلال طریقے سے حاصل کرو اور سنت طریقے پر اس کو پورا کرو حرام سے بچو اور اسراف اور فضول خرچی سے بچو اس لیے کہ اسراف کی مثال آگ کی ہے آگ آگ میں کتنا بھی آپ لکڑی ڈالو سب کو جلا دے گی اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں کہ اور لاؤ ایسا اسراف ہے کہ جب زندگی میں اسراف داخل ہو جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیتا ہے نہ دعوت کے لیے وقت بچے اور مال بچے نہ عبادت کے لیے بچے نہ اخلاق کے لیے بچے نہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو سنبھالنے کے لیے بچے اور نہ اپنے بیوہ بہن کو سنبھالنے کے لیے بچے اس لیے کہ اسراف نے ساری جانی مالی طاقت کو کھا لیا اس لیے اسراف سے بچنے کا حکم ہے اور حلال طریقے سے کمائی کا اور اپنی ضرورت کو حاصل کرنے کا اور پورا کرنے کا حکم ہے اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے اچھا کھانا پیٹ میں گیا تو خوشی ہوگی طاقت بنے گی سڑا ہوا کھانا پیٹ میں گیا تو فوڈ پوائزن ہو جائے گا قے ہو جائے گی جلاب ہو جائے گا بیمار ہو جائے گا فوری پھنسی نکل جائے گی کا کیا ہوا کا سڑا ہوا کھانا پیٹ میں چلا گیا ایسی حلال اور حرام کی تاثیر ہے ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے اور اس کے چند لقمے کھانے کے بعد کئی دنوں مجھے تحجد پڑھنے کا مزہ آیا اور ایک برے آدمی کی یہاں میری دعوت ہوئی اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں تک میرے اندر بدکاری کا جذبہ پیدا ہوا اتنا اثر ہے حلال اور حرام کا تو آدمی کے پیٹ میں حرام لقمہ نہیں جانا چاہیے نہ ہمارے نہ ہمارے بچوں کے نہ ہماری عورتوں کے ایسے ہمارے بدن پر حرام کپڑا نہیں آنا چاہیے ہماری سواری جو ہے وہ حرام سے نہیں خریدنا چاہیے اور ہمارے مکانات حرام سے نہیں ہونا چاہیے ایسے ہی ہماری شادیوں میں حرام نہیں آنا چاہیے ہماری شادیاں سنت کے مطابق اور سادگی کے مطابق ہونی چاہیے اس لیے اپنے کھانے کمانے کی لائن کو صاف ستھری بنانا علماء کو پوچھ پوچھ کر کے تاکہ کوئی حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں ہمارے بچوں کے پیٹ میں ہماری عورتوں کے پیٹ میں نہ جائے صحابہ کی عورتیں تو اپنے مردوں سے یہ کہتی تھی کہ ہم بھوکس پر گزارا کر سکتے ہیں معمولی کھانوں پر گزارا کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی آگ پر ہم گزارا نہیں کر سکتے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا بدن حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے اسی کے ساتھ میں اپنی اخلاقی لائن کو اچھے سے اچھی بنانا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہر ایک کو راحت پہنچے گھر میں ہے مرد ہے عورت ہے بچے ہیں بہو ہے ہاں، اس کے علاوہ ساس ہے سارو ایک رشتہ داری کا پورا ایک کنبا ہے ایسا ہی پڑوس ہے ایسا ہی اپنے والے ہیں اور پرائے ہیں آپ شہر میں رہتے ہیں تو اپنے والے بھی ہیں پرائے والے بھی ہیں تو جو جو کوئی بھی انسان ہے ہر انسان کو ہم سے نفع پہنچنا چاہیے کسی کو بھی ہم سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے حضور پاک علیہ سلاۃ وسلام ایسی اخلاقی زندگی لے کر آئے ہیں کہ آپ نے پوری زندگی کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق کا خلاصہ چند باتوں میں ہے فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو درگزر کرو اس لیے کہ بدلہ لینا مشکل ہے معاف کرنا آسان ہے درگزر کرنا آسان ہے ایک آدمی نے آپ کو تماچا مارا تو آپ تول کر اس کو نہیں مار سکتے آپ نے زور سے مار دیا تو آپ کا شمار ظالم میں سے ہو جائے گا اور اللہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں ظالم کی اللہ حمایت نہیں کرتے اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے معاف کرنا آسان ہے فرمایا جو ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو درگزر کرو لیٹ گو کرو اسی کے ساتھ میں جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو اس لیے کہ سلا رحمی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور روزی میں بھی برکت ہوتی ہے اور سلا رحمی قیامت کے دن اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے دنیا میں جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے اور جس نے مجھے دنیا میں توڑا اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دے اور اس کا جھگڑا اللہ کے دربار میں قبول کیا جائے گا اس لیے ہر حال میں رشتہ داری جوڑ کر رکھنا چاہیے چاہے کتنا ہی اس کے لیے جھیلنا پڑے لیکن رشتہ داری کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیشہ رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے اور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 لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر دس ہزار صحابہ کی جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو مکے والوں سے آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ میں وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور یہ فرمایا متلقا جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو مکے والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم اپنی قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی ہے اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو مرد بھی عورتیں بھی بہو بھی ساس بھی بیٹی بھی بیٹا بھی باپ بھی سارے ایسی اچھی زندگی اخلاقی بنائے جس کی وجہ سے سب کو راحت پہنچنا چاہیے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے خصوصیت کے ساتھ ساتھ جس ملک ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے کے رہنے والوں بھی ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ان کو اسلام سمجھ میں آئے اس لیے کہ دنیا کے سامنے ہمارا ایمان نہیں آئے گا ایمان تو دل میں ہوتا ہے نظر نہیں آتا عبادت ہم نماز مسجد میں پڑھتے ہیں روزہ پیٹ میں ہوتا ہے زکوٰۃ ایمان والوں کو ہم دیتے ہیں حج بیت اللہ میں کرتے ہیں جہاں بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے تو دنیا کے سامنے کیا چیز آئے گی دنیا کے سامنے ہماری معاشرت آئے گی کہ ان کا گھروں گھریلو سسٹم کیا ہے اور ان کی معاشرت رہن سہن کیا ہے یہ دنیا کے سامنے آئے گا ہمارے معاملات سامنے آئیں گے کہ مسلمان کی دکان ہے وہاں کبھی دھوکہ نہیں ہو سکتا ایک بچہ لینے جائے گا تو اس کو پورا مال ملے گا اس کو صحیح مال ملے گا یہ معاملات دنیا کے سامنے آنے چاہیے اور ہمارے اخلاق دنیا کے سامنے آئیں گے صحابہ دنیا میں جو فرے ہیں وہ ایمان اعمال اور اخلاق کے ساتھ فرے ہیں اور پوری دنیا میں اسلام کا جو تعارف ہوگا اور دنیا کے سارے ملکوں میں جو تعارف ہوگا وہ ان تین راستوں سے ہوگا ایک معاشرت کے راستے سے ایک معاملات کے راستے سے اور ایک اخلاق کے راستے سے اور اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ دنیا کے سارے ملکوں میں کم زیادہ مسلمان آباد ہے دنیا کا کوئی ملک شاید ایسا ہو کہ جہاں پر مسلمان نہ رہتے ہوں اگر یہ سارے مسلمان اپنے اپنے ملکوں میں اسلامی زندگی جینا شروع کر دیں تو دنیا کے سارے انسان اسلام کی طرف ایسے دوڑ کر آئیں گے جیسا بھوکا کھانے کی طرف آتا ہے اور پیاسا پانی کی طرف آتا ہے اور دھوپ میں چلنے والا چھاؤ کی طرف آتا ہے ساری انسانیت دوڑ کر آئے گی اس لیے کہ انسانیت جس رخ پر ہے اس رخ پر ان کا اقلا قدم ہلاکت اور بربادی کا ہے اس سے بچ نہیں سکتے ہیں سوائے اسلام کے دنیا کے مسائل کا حل صرف اسلام میں ہے اور کسی راستے سے انسانیت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے اور اسلام کا تعارف صرف یہ تین راستوں سے ہو سکتا ہے معاشرت سے معاملات سے اور اخلاق کے راستے سے اس لیے میرے دوستو اس محنت سے یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ دنیا کے جن ملکوں میں بھی مسلمان آباد ہے وہ اسلامی زندگی جینا شروع کرے تاکہ دنیا کے ہر انسان کو ہدایت ملے اور جہنم سے بچ کر کے وہ جنت کی طرف آنے والا بنے اسی کے ساتھ ہماری زندگی کا مقصد اللہ اور آخرت ہونا چاہیے اللہ نے ہم کو دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے اللہ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اسی لیے حدیث میں فرمایا دنیا خلک قتل تم وہ ان تم خلک تم فرمایا دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے ہماری زندگی کے منزل اللہ ہے کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اس اللہ کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ ہماری زندگی گزرنا چاہیے اور ہماری موت بھی اللہ کی رضا پر آنی چاہیے جب اللہ کی طرف سے موت کا پیغام آئے تو اللہ کی طرف سے یہ آنا چاہیے یا تو نفس المطمئنہ ارجعی الا رب کے رادیتم مردیا فی عبادی وادخلی جنتی یہ پیغام موت کے وقت میں آنا چاہیے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا واپس دنیا میں چند روز کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا تھا تیرا زمانہ زندگی کا پورا ہو گیا اب اپنے رب کے پاس تجھے واپس آنا ہے کس حال میں اس حال میں واپس آنا ہے کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ کی ملاقات کو پسند کر رہا ہے اور اللہ تجھ سے ملنے کو پسند کر رہے اس حال میں اللہ تجھے اپنے پاس بلا رہے اور یہ فرمایا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا اب یہاں سے کبھی تجھے نکلنا نہیں ہے ہر دن نعمت بڑھے گی نعمت کبھی کم نہیں ہوگی اللہ اعلان فرما دیں گے میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا اس لیے ہر ایک مرد اور عورت اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے جیے ہر عمل میں یہ دیکھے کہ میرے اللہ اس سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے اس عمل سے میری آخرت بنے گی یا اجڑے گی اس دھیان کے ساتھ ہم کو جینا آ جائے اس لیے کہ آدمی کا ہر عمل یا تو اس کو جنت کے قریب کرے گا یا اس کو جہنم کے قریب کرے گا آدمی کا ہر عمل یا تو اللہ کو راضی کرے گا یا اللہ کو ناراض کرے گا اس لیے ہر وقت چوبیس گھنٹہ اس دھیان کے ساتھ جینا کہ میری ہر عمل سے اللہ راضی ہو اور میری آخرت بنے اللہ ناراض نہ ہو اور میری آخرت اجڑی نہیں اس لیے کہ ہماری منزل اللہ ہے اور ہماری منزل آخرت ہے اللہ نے ہم کو دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں کیا نہ ہم اقتدار کے لیے دنیا میں جئیں گے اور نہ مال کے لیے دنیا میں جئیں گے اس لیے کہ اقتدار کی حوث اور مال کی حوث یہ اتنی بڑی دو بیماریاں ہے کہ جو آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے بلکہ صرف برباد نہیں کرتی بلکہ کروڑوں انسانوں کی جانوں سے وہ لوگ کھیلتے ہیں جو مال کی محبت میں جیتے ہیں اور جو بڑا بننے کی محبت میں دنیا میں جیتے ہیں آپ اگر دنیا کا جائزہ گے کہ دنیا میں اتنی جنگیں اور اتنی موتیں جو ہو رہی ہے اس کے پیچھے یا تو مال ہے یا اس کے پیچھے جو ہے وہ اقتدار ہے اور بڑے بننے کا جذبہ ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان دونوں چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور تبلیغ کی محنت میں جان مال اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ اتنی جان لگائی جائے اتنی جان لگائی جائے کہ بڑے بننے کا جذبہ ختم ہو جاوے اس کے لیے جان لگانا ہے کہ اپنی حیثیت ختم ہو جائے ہمارے گاؤں میں کہ ہماری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے اور اتنا مال لگائے اتنا مال لگائے کہ بڑے سے بڑے مال کا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے اور اقتدار کا بڑے سے بڑا نقشہ ہم کو للچا نہ سکے اتنا آدمی جان مال لگا کر کے جان مال کو اپنی نگاہ میں اتنی بے حیثیت بناوے اس لیے میرے محترم دوستو اللہ کو اور آخرت کو سامنے رکھ کر جینا یہ پورا دین ہماری زندگی میں آئے اور پوری امت میں آئے اور امت کے راستے سے ساری انسانیت میں آئے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک محنت ہم کو عطا فرمائی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیویس سال میں کی گئی اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ میں تو اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام ہوا میں آپ والا کام سمجھ کر اس کام کو کر رہا ہوں اور یوں فرماتے تھے کہ مجھے کرنے اول کا اللہ نے ہیرا عطا فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس راستے سے امت بنی ہے اور انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگا ہے اللہ نے کام کا وہ رخ مجھے عطا فرما دیا یہ مانا ہے کار نبوت کے ہونے کا اس لیے ایک بڑا کام اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے آپ اندازہ لگائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیویس سالہ محنت ہے اور وہ تیویس سالہ محنت اتنی صحیح ہے اور اتنی پوری ہے حالانکہ مجمع تھوڑا ہے محنت کرنے والا کروڑوں میں نہیں ہے چند لاکھ ہے ہاں مجمع تھوڑا بھی ہے اور کمزور بھی ہے وسائل کی بھی کمی ہے لیکن صحیح محنت کر لیا اور محنت پوری کر دیا تو آپ دیکھو اس محنت کے نتیجے میں کتنا بڑا کام ہوا صرف تیویس سال میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں پونے چھ سو سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے تو انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی اور یہ ساری جہالت بھی ختم ہو گئی اور گمراہی بھی ختم ہو گئی اور ایک مجمع ایسا تیار ہو گیا کہ جس مجمع کو آپ پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے تم کو اسلام سمجھنا ہے تو اس ہمارے مجمع کو دیکھ لو یہ مسلمان ہیں جن کی زندگی میں پورا پورا اسلام ہے اسی لیے ان کے بارے میں آتا ہے کانو کتاب اللہ یمشون الارض فرمایا زمین پر اللہ کی چلتی پھرتی کتاب تھے جتو جو کرنے کے لیے کہا وہ زندگیوں میں ہے جس سے بچنے کے لیے کہا زندگیاں اس سے بچی ہوئی ہے جن صفات سے متصف ہونے کے لیے کہا ہے ان صفات سے ان کی زندگیاں متصف ہے جن رضائل سے پاک ہونے کا حکم دیا ہے ان رضائل سے ان کی زندگیاں بچی ہوئی ہے اللہ کی کتابیں جو زمین پر چل پھر رہی ہے قرآن سمجھنا ہے تو ان کی زندگی کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہو اسی لیے ان کی دعوت ہے اسلم و تسلم کا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی کا کون سا اسلام فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ اس لیے کہ صحابہ کی جماعت وہ ہے کہ جن کی ہر حرکت اور سکون پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے کہ ان کے دن سے ان کی رات سے ان کی خلوت سے ان کی جلوت سے ان کے سونے سے ان کے جاگنے سے ان کی عبادت سے ان کی دعوت سے ان کے ہر عمل سے اللہ خوش ہے اسی لیے جنت میں آخری انعام جو رضا کا ملے گا صحابہ کو اللہ نے دنیا میں دے دیا اسی لیے صحابہ کے ساتھ میں رضی اللہ عنہم پڑھا جاتا ہے وہ ردو عنہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اس لیے میرے محترم دوستو وہ ایک محنت تھی جس محنت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بگاڑ کو ختم کر کے ایک امت بھی بنا دیا اور ایک ماحول بھی بنا دیا پورے حجاز کا اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس ماحول میں کوئی بے ایمان آ جائے تو تین دن سے زیادہ کفر پر باقی نہیں رہ سکتا اور کوئی جماعت دین سیکھنے کے لیے مدینہ میں آئے تو دو ہفتے میں کامل دین سمجھ کر کے واپس چلی جاتی تھی چار مہینہ چلہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی دو ہفتے میں دین کی سمجھ حاصل کر کے چلی جاتی تھی ایسا پاکیزہ ماحول اللہ نے بنا دیا اتنا بڑا کام جس محنت سے ہوا اللہ نے وہ محنت ہمیں عطا فرمائی اب اس محنت میں کچھ ذمہ داریاں مردوں سے متعلق ہے اور کچھ ذمہ داریاں عورتوں سے متعلق ہے مردوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر مسلمان چار مہینہ ایک مرتبہ ایسا اچھا لگائے کہ اس کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے اور آخرت کی طرف ہو جائے دوسرا اس کا فکر صحیح ہو جائے کہ دنیا کا فکر غالب ہونے کے بجائے دعوت کا فکر غالب آ جائے انسانیت کی ہدایت کا فکر ہم کو لگ جائے امت کے دین کے مٹنے پر ہمیں رونا آئے ہمیں بے چینی آئے ایسا فکر ہمارے دلوں کے اندر میں پیدا ہو جائے جو ہماری محنت کا رخ صحیح کر دے تو ایسا اچھا چار مہینہ لگائے پھر اللہ ہمت دے تو ہر سال چار مہینہ لگائے مہینے میں دس دن لگائے روزانہ آٹھ گھنٹہ لگائے اگر اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے اور اتنا یقین نہیں بنا ہے تو بھائی سال میں پابندی کے ساتھ اپنا چلا لگائے اور اپنے ساتھ جماعت بنا کر کے چلا لگائے جماعت کے ساتھ بستر لے کر لٹک جانے کے بجائے اپنی جماعت بنا کر کے جانا یہ بہت زیادہ ترقی کا راستہ ہے تو اس لیے اپنی جماعت بنا کر کے چلہ لگانا مہینے میں ہفتے کے تعین کے ساتھ تین دن لگانا روزانہ اڑائی گھنٹے کے ذریعے سے ایک ایک گھر ایک ایک فرد پر محنت کر کے اس کو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ کر کے دین اور دعوت پر اٹھانے کی کوشش کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے اسی کے ساتھ ہماری بہنوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس محنت میں مردوں کے لیے معاون بنے رکاوٹ نہ بنے یہ عورتوں کا سب سے پہلا کام ہے اس لیے کہ صحابہ نے جتنی بڑی بڑی قربانیاں دیا ہے وہ عورتوں کے تعاون کی وجہ سے دیا ہے اگر عورتیں محنت میں معاون ہوگی تو پھر وہ محنت کرنا آسان ہو جائے گی اور اگر عورتیں رکاوٹ بنے گی تو محنت کرنا مشکل ہو جائے گی لیکن عورتوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے مردوں کی دعوت کے کام میں معاون بنے مددگار بنے جب یہ مددگار بنے گی تو اپنے گھر میں رہنے کے ساتھ مردوں کے سارے کام کا پورا پورا اجر ان کو گھر میں رہتے ہوئے اللہ دیں گے جو خیر مردوں کے راستے سے دنیا میں پھیلے گی اس خیر میں عورتیں پوری پوری شریک رہے گی تعاون کی وجہ سے اس لیے کہ دعوت میں دعوت الخیر بھی ہے تعاون خیر بھی ہے اور دلالت الخیر بھی ہے دلالت الخیر کہتے ہیں خیر کی طرف رہنمائی کرنا کہ میں تو نہیں کر سکتا آپ کرو آپ نے ایک آدمی کو کھڑا کر دیا عورت نے مرد کو کھڑا کر دیا کہ بھئی آپ جاؤ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کا کام کرو تو انہوں نے رہبری کیا نے مرد کی اللہ کے راستے میں جانے کی تو وہ کرنے والوں کے حکم میں وہ عورت شمار ہوگی کہ اس محنت میں وہ برابر شریک ہے تو اس لیے عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مردوں کی دعوت کے کام میں معاون بنے مددگار بنے اور اس کے لیے رکاوٹ نہ بنے اور اگر ان کے جانے کے بعد کوئی تکلیف بھی آ جائے تو کسی سے شکوا شکایت نہ کرے بلکہ اپنے اللہ سے دو رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے مسئلے کو حل کراوے اس لیے کہ ہمارے مسائل کا حل صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور مسائل کے حل کے لیے اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے اس لیے اپنی نماز پر محنت کر کے ایسی اچھی نماز بنانا کہ جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آئے تو اس مسئلے میں ہماری نگاہ اللہ پر جائے اور نماز پر جائے اسی کے ساتھ میں ہماری بہنیں اپنے گھروں میں سو فیصد نماز کی فضا بنائیں یہ ان کی ذمہ داری ہے جس طرح کھانا کھلانا پکانا صفائی سے ان کی ذمہ داری ہے ایسائی گھر میں نماز کی فضا بنانا یہ ہماری بہنوں کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں سات سال کے بچے بچی سے لے کر بڑے سے بڑے عمر تک سارے نمازی ہونا چاہیے کوئی بھی ہمارے گھر میں بے نمازی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا یہ آدمی کو کفر کے قریب کر دیتا ہے منترا کا سولہ متعمدن فقط کفر اتنی واضح حدیث آئی ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے اس نے گویا کفر کا کام کیا ایسا نہیں کہ کافر ہو گیا لیکن کفر کے قریب کا کام کیا اس نے تو اپنے گھروں میں نماز کی فضا بنانا اور اپنی نماز پر محنت کر کے زندگی بھر اچھے سے اچھی نماز بنانے کی محنت کرتے رہنا کہ عصر کی نماز سے مغرب کی نماز اچھی ہونی چاہیے مغرب کی نماز سے عشاء کی نماز اچھی ہونی چاہیے اس محنت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا اسی کے ساتھ اپنے گھروں میں نماز کی فضا بنانے کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر میں تعلیم کا ماحول بنانا کوئی آسان وقت اپنا ایسا لینا فارغ وقت کہ جس میں گھر کے مرد عورتیں بچے سارے مل کر کے فضائل کی تعلیم کریں اس لیے کہ انسان کی طبیعت میں ہے نفے کی طرف لپکنا نقصان سے دور بھاگنا اور فضائل کی کتابوں میں وعدے اور وعید کا علم ہے کہ نماز پڑھیں گے یہ تو کیا نفع ملے گا نماز کے چھوڑنے کا کیا نقصان ہوگا قرآن پڑھنے کا کیا نفع ہے قرآن کے چھوڑنے کا کیا نقصان ہے سچ بولنے کا کیا نفع ہے جھوٹ بولنے کا کیا نقصان ہے اس کو وعدہ اور عید کہتے ہیں یہ فضائل ہے تو ان فضائل کو اپنے گھروں میں پڑھنا جب اپنے فضائل کے تعلیم اپنے گھروں میں ہوگی تو انشاءاللہ تھوڑے سے عرصے میں فضائل کا تعلق ایمانیات کے ساتھ میں ہے ایمان میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ گھروں میں جتنی خراب چیزیں ہوں گی بغیر کسی زیادتی کے آسانی کے ساتھ نکل جائے گی اس کے لیے مار پیٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی منع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہر چھوٹے بڑے کا جذبہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں ہمارے دین کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ چیز ختم ہونی چاہیے ہمارے گھر میں صرف دین کے بنانے والی بڑھانے والی چیز ہونی چاہیے یہ جذبہ پیدا ہوگا تعلیم کی برکت سے گھروں میں نماز کی فضا بنے گی تعلیم کی برکت سے گھروں میں سادگی نماز کی برکت سے آئے گی گھروں کے اندر میں حیا تعلیم کی برکت سے آئے گی گھروں میں بچوں کی دینی تربیت کا فکر تعلیم کی برکت سے آئے گا اور گھروں میں سادگی اور حیا یہ تعلیم کی برکت سے آئے گی یہاں تک کہ ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا پوری دنیا میں آگ جل رہی ہوگی لیکن جن گھروں میں یہ اعمال ہوں گے اللہ ان اعمال کی برکت سے ان گھر کی بھی حفاظت کریں گے اور ان گھر والوں کی بھی حفاظت کریں گے دنیا میں لگی ہوئی آگ ان کی گھر کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور ان کے گھر کے مکینوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جس گھر کے مکین ان اعمال کے ساتھ میں زندگی گزاریں گے اس کے لیے اپنے گھروں میں تعلیم کے ذریعے سے فضائل اعمال ہے فضائل صدقات ہے اس کو پڑھ کر کے جان اور مال کا صحیح استعمال ان کتابوں کے ذریعے سے سیکھنا اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستوں اور بہنوں اپنے گھر پہ تصویر اور تلاوت کا اہتمام کرنا صبح شام کی تسبیحات یہ بہت قیمتی تسبیحات ہے ایک ملفوظ میں مولانا الیاس صاحب کا یہ پڑھنے میں آیا کہ جو تین سال تک یہ تین تسبیحات صبح شام کی پابندی کے ساتھ اچھی طرح پڑھے اللہ اس کو ولی بنا کر کے موت عطا فرمائیں گے اتنی بڑی بات یہ تسبیحات اسی کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا قرآن پاک نہیں پڑھے ہیں تو اس کو سیکھنا شروع کرنا اپنے بچوں سے سیکھنا اپنے بیٹے سے بیٹی سے اپنے شوہر سے شوہر اپنی بیوی سے اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے اور قرآن کے سیکھنے کا زمانہ موت تک کا زمانہ ہے اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ہمارے گھروں میں عام ہونا چاہیے بلکہ ہمارا دن قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہونا چاہیے فجر کی نماز کے بعد میں اسی کے ساتھ میں اسی کے ساتھ میں ہماری بہنیں سنت اپنے گھر میں سنت کا ماحول بنائیں ہم جو چیزیں عادتن کرتے ہیں عادتن کھاتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں کپڑے پہنتے ہیں نہاتے ہیں یہ عادتن کرتے ہیں اس کو سنت کے مطابق کرنے کی وجہ سے اور دعا کے ساتھ کرنے کی وجہ سے یہ سارے کام جو عادتن کرتے ہیں وہ عبادت بن جائیں گے آٹھ گھنٹہ ہم سوتے ہیں تو آٹھ گھنٹہ سنت کے مطابق سوئیں گے تو آٹھ گھنٹہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا ایسے ہی کھانا ہے کپڑے پہننا ہے ایسا ہی جو بھی ضرورتیں ہیں وہ ساری عبادت میں لکھی جائے گی سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے اس لیے اپنے گھروں میں سنت کا ماحول بنانا اسی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ جب کبھی بھی موقع آئے باہر نکلنے کا تو اپنے مردوں کے ساتھ ہماری بہنیں تین تین دن نکل کر کے کے ایک پاکیزہ ماحول میں اعمال ساتھ رہ کر اپنی فکروں میں بھی تبدیلی لائیں اور اپنے دل کا رخ بھی صحیح کریں دو تین مرتبہ تین دن لگا دیا اللہ ہمت دے تو پھر اشرا لگانا اس لیے کہ جتنا گوڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا تین دن لگانے سے تین دن کا نفع ہوگا دس دن لگائیں گے تو دس دن کا نفع ہوگا تو دس دن اچھے سے اچھے لگانا اعمال کے ساتھ بچنے کی چیزوں سے بچنے کے کے ساتھ ساتھ اور پوری محنت اپنا دس دن لگانا لگانا پھر اللہ ہمت دے تو تو جب لگائیں گے کام کی اچھی سوجھ بوجھ آ جائے گی عورتوں میں اور اتنی ان کے اندر میں استعداد پیدا ہو جائے گی کہ اپنے محلے کی تعلیم کو اچھی طرح سنبھال لے نئی آنے والی بہنوں کو اچھی طرح سنبھال سکے اور ان کے گھروں میں اعمال کو زندہ کرا سکے اتنی استعداد ان کے اندر میں چلے کے ذریعے سے پیدا ہوگی تو اس لیے ہر محلے میں ایسی بہنوں کا ہونا ضروری ہے اور اتنی بہنوں کا ہونا ضروری ہے جو محلے کی تعلیم کو بھی اچھی طرح سنبھالے کوئی جماعت ہمارے محلے میں آئے تو اس کی تعلیم اور تربیت کر سکے اور جب کبھی باہر کا کوئی تقاضا آئے ملک کا یا ملک کے باہر کا تو چالیس دن کے اعتبار سے اور دو دو مہینے کے اعتبار سے باہر جا کر اللہ کے دین کے کام کے لیے خوب ہمت کے ساتھ اپنی جان مال کو لگا سکے اتنی استعداد کی بہنیں ہر محلے میں پیدا ہونی چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا کام ہمارے زمانے میں دیا ہے اس کام کو اچھی طریقے سے ہم کو سمجھنا ہے اچھی طرح کرنا ہے اور اچھی طرح کرتے ہوئے اچھی طرح کرنے والے آدمی تیار کرنا ہے اور بہنیں تیار کرنی ہے کہ ہم جب مر کر جائیں تو ہمارے پیچھے اتنی بہنیں بنی ہوئی ہو ہمارے ہاتھ پر جو اللہ کے دین کا کام اچھی طرح کر رہی ہو اتنے مرد بنے ہوئے ہوں کہ جو اللہ کے دین کا کام اچھی طرح کر رہے ہوں تاکہ ہم اپنی قبروں میں ہو اور ہمارا میٹر چالو رہے بند نہ ہو ان کے اعمال کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا آپ اندازہ لگائیں صحابہ کی زندگی بھی اور صحابیات کی زندگی ابھی ساٹھ ستر سال کی تھی اسی ساٹھ ستر سال میں اپنے گھر کاروبار کو اور بیوی بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ میں اللہ کے دین کا کام اس طریقے سے کیا کہ کروڑوں کروڑوں انسانوں کو ان کی زندگیوں سے ہدایت ملی ان سب کے امال کا ثواب تو پہنچا پہنچا آج تک جو امال ہو رہے ہیں وہ امال ان کے خاتے میں جا رہے ہیں اس لیے کہ یہاں تک امال کے پہنچنے کا پہلا سبب وہ بنے ہیں اور جب تک یہ خیر دنیا میں باقی رہے گی وہ خیر ان کے حصے میں جاتی رہے گی آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان کی آخرت کتنی اچھی بنے گی اس محنت کی برکت سے اس لیے اللہ نے ایک بڑا کام دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کی صحیح قدر دانی کی ہم کو توفیق عطا فرمائے اس کے لیے ہمارے مرد بھی ارادے کریں ہماری بہنیں بھی ارادے کریں کہ بھائی اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں گے وہ خود بھی اپنے مردوں کے ساتھ جائے گی اوپر وہ بھی تشکیل کر لیں اور ہمارے مرد بھی بتائیں کہ بھئی چار چار مہینے کے لیے چالیس چالیس دن کے لیے کون جائیں گے اور کون اپنے مستورات کے ساتھ جائیں گے وہ بھی اپنے آپ کو بتائیں بہرحال جو بھی ترتیب آپ بنائیں اس کو اپنے قلم بند کریں تاکہ آپ لکھا دیں گے تو ان وقت پر نکل نکلنا آسان ہو جائے گا بتاؤ بھائی ہمت سے کون اس کے لیے تیار ہے اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے آسان فرمائے جان مال میں برکت عطا فرمائے ساری رکاوٹوں کو کوئی لکھے بھائی کون لکھتا ہے لکھو بھائی کوئی آدمی لکھو لکھو لکھو شمشی بھائی تیار ہے لو ان کے ساتھ جماعت چلے کے لیے تو آپ کے ساتھ جماعت بنے گی انشاءاللہ جماعت بنائے بھائی شمسی صاحب کے ساتھ اور کون تیار ہے بتاؤ کہ انشاءاللہ میں چالیس دن کے لیے اپنی مستورات کے ساتھ جاؤں گا وہ بھی بتاؤ اور اگر اکیلے بتانا چاہے تو بھی بتائے کہ انشاءاللہ میں چار مہینہ جاؤں گا یا اپنے ساتھ چلے کی جماعت بنا کر کے جاؤں گا وہ بھی تشکیل میں اپنے آپ کو پیچھ کر اور بتاؤ بھائی چلے کی جماعت اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے جان چار مہینہ جان مال میں برکت عطا فرمائے ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے اللہ دنیا اللہ دنیا بھی اچھی بنائے آخرت بھی اچھی بنائے بتاؤ بھائی مستورات کے ساتھ بھی بتاؤ اور اکیلے بھی بتاؤ دس دن کے لیے بھی بتا سکتے ہو مستورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آسان فرمائے جان مال میں برکت ہماری بہنیں بھی اوپر تشکیل کر لیں اور بتائیں بھائی اور بتائیں کرنے کا کام ہے اور کرنے کا زمانہ ہے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے جان مال میں برکت عطا فرمائے ساری رکاوٹوں کو اللہ دور فرمائے ہاں اللہ قبول فرمائے اپنی جماعتیں بنا بنا کر کے جائیں ماشاء اللہ اپنے ساتھ جماعت بنائی ان شاء اللہ اللہ قبول فرمائے آسان فرمائے اور بتاؤ بھائی ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے جان مال میں برکت عطا فرمائے اور بتاؤ بھائی ماشاء اللہ واہ بھائی واہ اللہ قبول فرمائے سے کیا نام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 اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا اللهم انشر الهداية في مشارق مغاربیحاء مغاربها اللهم حبب المان الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الین الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا الا قضيت ولا مريدا الا شفيت ولا مسافرا الا بلغته وغنمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمین اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما لغزشوں سے درگزر فرما اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دے اے اللہ امت کی نیا کو پال لگا دے اے اللہ امت کو غلط لوگوں کے نرغے سے نکال دے اے اللہ امت کو سنبھالنے والے مخلصین اور مستقلسین دنیا کے چپے چپے میں پیدا فرما دے اے اللہ قرآن احکامات کو حضور ساس حضور ساسن والی پاکیزہ زندگی کو اے اللہ پوری امت میں زندہ فرما دے دلالت اور گمراہی والی زندگی کو دنیا سے ختم فرما دے اے اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو صحت عطا فرما مقروضین کے قرضوں کے ادائی غیب سے شکل اور صورت پیدا فرما بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما بے نکاح لڑکے لڑکیوں کو سال جوڑا عطا فرما بے اولاد کو نیک اور سال اولاد عطا فرما جن کے اولاد نافرمان فرمانے ان کو فرما بردار بنا دے اللہ جو ناجائز مقدمات میں محفوظ ہے یا جیلوں میں محبوس ہے عافیت کے ساتھ رہائی مقدر فرما دے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شرور سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما ربنا تقبل منا منہ انت تص العلیم و تب علی ناقد طواب الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ و صابی اجمعین برحمتی کے یارحم الراحمين www.attableek.com, the reviver of Iman.